وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام على صائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد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 وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم عرف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرع لي صدري ویسر لی امری بحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں آج الحمدللہ موسم حج کے ابتدا میں واض و ارشاد کے ضمن میں پہلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سدھ کے دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو اہل سیت آفیت کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج زیارت عبادت عمرہ منظور و مقبول فرمائیں آج الحمدللہ للہ جمعت المبارک کا دن ہے جو اللہ کی رحمت سے خیر و عافیت سے گزر گیا اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم رحمت دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کی نبوت کے بعد آپ کی پہلی دعوت پہلا باز پہلا ارشاد پہلا فرمان کیا ہے اللہ کی توحید ہے اور اس مسئلے کی اہمیت کو آپ یوں اندازہ فرما لیں کہ نبوت ملنے کے بعد تیرہ سال کی زندگی میں تیرہ سال کی پوری محنت جو ہے مکہ مکرمہ میں وہ صرف اسی مسئلہ توحید کے لیے ہے اور پھر جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی تو باقی دس سال میں سارا دین سمجھا دیا تمام احکام تمام نماز روزہ حج نکاح طلاق حدود کساس حلال حرام سارا دین اسلام جو ہے میرے محبوب نے مدین منورہ کی زندگی میں سمجھایا لیکن مکی زندگی جو ہے میرے محبوب کی جہاں آج آپ مکے میں بیٹھے ہیں کہہ دیں الحمدللہ مکی زندگی جو ہے میرے محبوب کی وہ صرف اللہ کی توحید کی دعوت ہے اور آپ ذرا غور فرمائیں توجہ فرمائیں اور آنکھیں بند کر کے ذرا ان واقعات کو دہرائیں یاد کریں کہ چودہ سو سال قبل اس سرزمین مبارکہ میں اس سرزمین مکہ مکرمہ میں اس اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں کیا عالم تھا کیا حالت تھی لوگ کس حال میں پڑے ہوئے تھے قدر جہالت اور ظلمت کا دور دورہ تھا کہ وہ اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے اس میں تین سو ساٹھ بتوں کو رکھا گیا تھا اور سجایا گیا تھا آج حجاج کرام آ رہے ہیں اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے آج تمہارا حج کرنا مکے میں آنا مدینے میں آنا عرفات جانا منا جانا مزدلفہ جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا آج تو حجاج کرام بھی ماشاءاللہ اللہ سینڈوچ اور برگر اور بپسی کولا ہاتھ میں لے کر ٹہلتے ہوئے پکنک کرتے ہوئے حج کرتے ہیں بھائی آرام سے آپ آپ مہربانی کا آپ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا آج ہے اپنے ملکوں سے بیٹھتے ہو اور چار گھنٹے کے بعد اللہ کی رحمتوں سے تم سرزمین عرب میں پہنچ جاتے ہو ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز ہیں ایئر کنڈیشن کوچز ہیں کاریں ہیں گاڑیاں ہیں بسیں ہیں اور آگے مکانات ہیں ایئر کنڈیشن ہیں پانی ہے فریج ہے حرم میں آؤ قدم قدم پہ پانی ہے کولر ہے ٹھنڈے فرش لگے ہوئے ہیں پورے حرم میں الحمدللہ للہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں انواؤ اقسام کے کھانے ہیں انباؤ اقسام کی نعمتیں ہیں اور حاجی صاحبان پھر بھی پریشان ہیں تکلیف ہے پھر بھی انہیں عمرے کا حج کا مسائل کا کوئی دھیرے کا علم بھی نہیں ہے ذرا اس دور پہ غور کریں کہ جب سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین پہ اللہ کا نام لیا تو کن حالات میں لیا آپ سوچ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے محبوب پہ کیا گزری جتنے آدمی کھڑے ہیں مہربانی کریں بیٹھ جائیں اب تماشا نہ بنائیں یہ اللہ کا دین قرآن کا درس ہے آرام سے بیٹھ کے سنیں اور دعا بھی کرتے رہیں اور توجہ بھی کریں گے تب ہی بات سمجھ آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سرزمین مکہ میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ سارے مکے والے دشمن ہو گئے اپنے بیگانے بن گئے میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کے دروازے پر نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ عبد مناف کی بیٹو نے جو پورے محلے کی گندگی ہوتی تھی وہ اٹھا کے حضور کے دروازے پہ ڈالتے تھے اور اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین کو عبادت کی بھی آرام نہیں اجازت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ساتھیوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ذرا آنکھیں بند کر کے حضرت بلال کی زندگی پہ نظر ڈالیں حضرت عمار اور یاسر کی زندگی پہ نظر ڈالیں بی بی سمیہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں ابو فکے ہاں کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ جن پہ ظلم و تشدد کا بازار اتنا گرم کر دیا جاتا تھا کہ میرے محبوب جب گزرتے تو ان کو چھڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور و یاسر پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ڈال رہے ہیں اور ان کو تپتے ہوئے انگاروں پہ سنایا جاتا ہے سینے پہ چٹانے رکھی جاتی ہیں اور میرے محبوب گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں صبر یا آل یاسر آل یاسر صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں اس ظالم نے مکے کے چند نوجوانوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ بلال کے گلے میں رسے ڈال کے پورے بازاروں میں گھماؤ اور جب گھما گھما کے وہ بے ہوش ہونے کے قریب آ جاتا تو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا اور ننگی پیٹ پہ کوڑے مارے جاتے اور اسی و تشدد میں بلال بے ہوش ہو جاتے لیکن جب آنکھ کھلتی اور ہوش آتا تو کہتے آہدن آہدن آہدن تم نے کبھی سوچا ہے تمہارے لیے تو جناب اللہ کی رحمت سے کون سی نعمت ہے جو میسر نہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ اور سید خباب ابن الارت کسی ایک صحابی کے حالات کو سامنے رکھیں اور ایک دن تو حد سے ظلم اتنا آگے بڑھ گیا کہ میرے محبوب اسی سر زمین کعبہ میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ظالم ابھی محیط آتا ہے اور حضور کے گلے میں نعوذ باللہ کپڑا ڈال کے اتنا کھینچتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ابل گئیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے آگے اس ظالم کو دھکا دیا فرمایا تک تولوں جلن او اللہ فرمایا ظالم کیوں میرے محبوب کو قتل کر رہے ہو کیا جرم ہے کیا خطا ہے صرف یہی کہتا ہے کہ اللہ کو مانو ظالموں نے میرے محبوب کو چھوڑا تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا یہ دن بکر بے ہوش ہو گئے اسی مسجد الحرام میں میرے محبوب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں نماز میں مشغول ہیں سرکار دو جہاں کو جب ابھی جہل بد بخت نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ فلا گلی میں کسی نے اونٹ ذبے کیا ہے اور اس کا اونج پڑا ہوا ہے تم میں سے کون ہے جو لے کے آئے اور محمد مدنی کی گردن پہ رکھ دے جیو خدا کے لیے غور کرو سمجھو آج ہمیں صرف یہ فکر ہوتا ہے کہ میرے آرام کا کیا ہوگا میری نیند کا کیا ہوگا میری سواری کیسے ہوگی مینا میں مجھے جگہ کیسے ملے گی عرفات میں میرے آرام کا کیا ہوگا ہر وقت ایک فکر ہے اور نام لیتے ہیں اس محبوب کا جس نے اپنی زندگی کا حصہ جو ہے کانٹوں پہ چل کے گزارا ہے ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میں محمد مدنی کا غلام ہوں حضور سے مجھے عشق ہے ہر جماعت دعوے دار ہے ہر جماعت کا نعرہ ہے ہر جگہ یہ سلوگن ہے ہر جگہ یہ ادعا ہے لیکن خدا کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کسی جماعت پر میں اعتراض نہیں کرتا لیکن خدا نے تمہیں عقل دیا ہے ہوش دیا ہے ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو آج دنیا دنیا میں کتنی جماعتیں ہیں کتنی مولوی ہیں کتنے پیر ہیں کتنے بزرگ ہیں جن کی چال ڈھال میں میرے مدنی کی سنت نظر آتی ہے ابھی ان شاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سوال جواب ہوں گے دیکھ لیں گے آپ کہ حاجی صاحبان آئیں گے یہ پتہ ہی نہیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ طواف میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے یہ پتہ ہی نہیں کہ رمل کس کو کہتی ہے استباع کس کو کہتی ہے یہ پتہ ہی نہیں صفا کس کو کہتی ہے مروا کس کو کہتی ہیں کیوں دوڑ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ حدود حرم کہاں تک ہے مینا کیا ہے مزدلفہ کیا ہے عرفات کیا ہے مدینہ منورہ کیا ہے راستہ کون سا ہے طریق ہجرا کیا چیز ہے بدر کیا ہے بدر سغرا کیا ہے بدر کبرا کیا ہے اور جنگ عہد کا منظر کیا ہے مقام خندق کیا ہے جنت البقی الغرقد کیا ہے عصفان کیا ہے کوئی چیز کا پتہ نہیں صرف ایک فکر ہے کہ میرے آرام کا کیا ہوگا کیوں آخر وجہ کیا ہے ہم نے دین اسلام کو مذہب بنا کے رسومات کے مجموعے کا نام بنا دیا ہے کسی مذہب میں ماتم ہے کسی مذہب میں تازیہ ہے کسی مذہب میں دل دل ہے کسی مذہب میں رونا ہے سیاہ کپڑے پہننے ہیں اور کسی نے سبز کپڑے پہننے ہیں کسی نے بارہ کو جھنڈیاں لگا دینی ہے بس اسی کا نام دین محمد مصطفیٰ ہے اب خود اندازہ کریں کہ وہ محبوب محمد مدنی جب حضور کا نام آیا درو شریف نہیں پڑھتے تھک گیا دروشی پڑھ کے ماشاءاللہ چلو سانس لے لیں بہت محنت کی ہے آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا ہے آپ نے ایک دفعہ درو شریف پڑھ لیا بڑی محنت کی ہے نا سانس لے لیں ایسا نہ ہو سانس اکھڑ جائے اور میں ہر سال حاجیوں کو روتا رہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی یہاں ہم کہتے کہتے مر جاتے ہیں کہ درود پڑھو یہاں درود نہیں پڑھتے وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں مکے والے وہاں بھی ہیں درود پڑھنے نہیں دیتے اب اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں بڑا بھائی آخر غور کریں کہ وہ محبوب رب العالمین جس کے بارے میں سیدنا انس انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ جس نے دس سال خدمت کی میرے مدنی کی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے ریشم میں نے حریر اطلس کے مخاب بھی ایسا نرم نہیں دیکھا جیسے محبوب محمد کے ہاتھ کی تلیاں نرم تھیں جمال والا نبی ہے اور کعبے میں سرب سجود ہے اور اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہے اور زبان پہ ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اور حکمہ کیا کہتا ہے آ کے وہ اونٹ کا پورا اونٹ کا آپ جانتے ہیں اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اوج گندگی کا نعوذ باللہ بھرا ہوا خون میں لتڑا ہوا دونوں براز میں لچڑا ہوا آ کے میرے محبوب کی گردن پہ رکھ دیتا آپ ذرا تصور کریں کہ حضور پہ کیا گزری ہوگی کیا خیال ہے آپ کا آپ کے پاؤں کو ذرا پانی بھی لگ جائے نا تو آپ کہتے ہیں حرم میں صفائی نہیں ہے حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا سبحان نبی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں فرماتی ہیں مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں کافروں کے دشمنوں کے سامنے جا کر حضور پاک سے یہ بوجھ ہٹا سکوں چونکہ دشمن سامنے کھڑے ہیں ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں ٹھٹھے اڑا رہے ہیں ابو جہل پوری کمپنی کے ساتھ کھڑا ہے اور میرے مدنی کی تکلیف پہ خوشیاں منا رہا ہے کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ میں نے اگر آگے بڑھ کے اٹھایا تو یہ ظالم مجھے ماریں گے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں چھوڑا گیا اور جا کے سیدہ فاطمہ زہرا حضور کی بیٹی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سہال میں ہے میرے عقل میں آیا بچی ہے بیٹی ہے کافر ہو دشمن ہو ڈاکو ہو کسی کی بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائی اور آپ نے غصے میں آ کر بچی ہے بیچاری لیکن اللہ نے جوش دیا قوت دی ہمت دی آ کے اٹھا کے پھینکا اور رونے لگ گئی حضور پاک نے سر اٹھایا فرمایا فاطمہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے صبر کرو کسی عالم میں سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود پڑھا کرو مہربانی کرو ہر دفعہ تو مجھے نہ کہنا پڑے پورا درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم مرض کا آدمی علاج کرے ہر چیز کا لوگوں نے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے اور درود کے بدلے میں انگوٹھے چومنا بنا لیا ہے نماز روزے کے بدلے میں گھروں میں جناب قرآن خانی کرا لیتے ہیں کبھی آیت کریمہ پڑھا لیتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ سبحان اللہ بس ہم پکے مسلمان ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن خانی ہوتی ہے ہر مہینے میں جناب ہم آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں بس اسی کا نام مذہب ہے اسی کا نام دین ہے اسی کا نام اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں ہیں مکے پہ نظر ڈالیں کعبے پہ نظر ڈالیں صفا پہ نظر ڈالیں مروا پہ نظر ڈالیں گارے ہیرا پہ نظر ڈالیں گارے سور پہ نظر ڈالیں مینا پہ نظر ڈالیں الفاظ مزدلفہ پہ نظر ڈالیں وادی آکبا پہ نظر ڈالیں قدم قدم پر میرے صحابہ کا خون لگا ہوا تمہیں نظر آئے گا سا پہاڑ ہے کون سا مکے کی سرزمین میں پتھر ہے کون سی گلیاں ہیں جو میرے محبوب کی اور صحابہ کی توحید پہ قربانیوں کی گواہی نہیں دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پر جبل صفا ایک تاریخ رکھتا ہے اپنے اندر یہ ایسا نہیں کہ بس تم صفا پہ چڑھ گئے اور مروا پہ چلے گئے مروا پہ چڑھ گئے صفا پہ چلے گئے غور کرو کہ یہ صفا کون سا خوش نصیب پہاڑ ہے جہاں ام اسماعیل دوڑی ہے جہاں اللہ کے لاکھوں نبی دوڑے ہیں جہاں محمد عربی دوڑے ہیں اور جہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے محبوب خدا نے دعوت توحید دی ہے تم تو بس ایسے جاتے ہو نا تھکے ہوئے تواب سے مرے ہوئے صفا پہ چڑھے اور بس کوشش کی کہ ساتھ چکر لگائیں پورا ہوبر جان چھڑائیں عمرے سے فارغ ہوں اسی صفا پہ میرے محبوب کھڑے ہیں اور اکیلے کھڑے اور وہ میں عربی کا ہے کلمہ ہے جب کوئی خطرہ ہو تو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے آواز لگاتے ہیں اور پھر کبھی قومیں کٹھی ہوتی ہیں جب حضور نے بھی آواز دی تو سورے مکے کے قریش اور بنو ہاشم اور سارے سردار دوڑ پڑے کہ بھی کیا بات ہے حضور پہاڑ پہ کھڑے آواز دے رہے ہیں تو کوئی بات تو ضرور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کھڑے ہیں اور تقریباً چالیس پچاس سردار بڑے بڑے جن میں ابھی لہب بھی ہے ابھی جہل بھی ہے اتبا اتبا شہبا ولید سارے مکے کے قریش سلادید سارے آ گئے ہیں جب سارے اکٹھے ہو گئے حضور نے فرمایا کہ اے مکے والو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے اور تم پہ حملہ کرنے والی ہے میری بات مان لو گے انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ تو سنا ہی نہیں دشمن ہے لیکن سچی بات مان رہے کہتے کہتے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں سنا تو حضور نے فرمایا کہ سن لو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے میں تمہیں ایک عارضی دشمن سے ڈرانے کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے میں نے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بلایا ہے جہنم سے بچانے کے لیے بلایا ہے آگ سے بچانے کے لیے بلایا ہے اور صرف ایک جیرے کولو لو لا لا لا ہوں لوگوں صرف یہ کلمہ تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو لا الہ دل سے پڑھ لو پتہ نہیں یہی کلمہ ہی کام آ جائے اور تو نیکیاں پلڑے میں کوئی نہیں قیامت والے دن شاید یہی کلمہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے لا حاجیو اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے دین سیکھ لو گھروں میں پہنچاؤ محلوں میں پہنچاؤ آواز پہنچاؤ دنیا میں پہنچاؤ سیکھ لو صرف یہ کلمہ ہے اسی پہ نجات ہے اسی پہ فلاح ہے اسی پہ کامرانی ہے اسی پہ کامیابی ہے لیکن صرف کلموں پڑھنا نہیں بلکہ کلمے کا جاننا بھی ضروری ہے نہ جانے تو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں اس لیے قرآن کہتے فالم من لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ جان لو سیکھ لو سمجھ لو کیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر کوئی معبود